حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارنے سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا اس سے کسی کا شکار نہیں ہوتا نہ کوئی دشمن زخمی ہوتا ہے البتہ کسی کے آنکھ پھوٹ سکتی ہے یا دانت ٹوٹ سکتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ستر